کے اٹھانے والوں کے متعلق تھیں پھر وہ حدیث آئی جس میں یہ آیا کہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کفارات کیا ہیں اور ملحال میں کس چیز پر بات ہو رہی تو ملیالہ میں فرشتے جس چیز کو جواب دے رہے تھے ایک دوسرے سے وہ گزری اب اس کے بعد شاہداب رحمت اللہ علیہ چوتھی حدیث نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد دو احادیث مزید ہیں اور چوتھی حدیث کا ایک ذرا سا ٹکڑا شاہداب رحمت اللہ نے نقل کیا ہے اور وہ حدیث اصل میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ باب باندھا ہے کہ اذا حب اللہ عبدن جب لگا کسی بندے سے محبت کرے تو اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے خدا اس شخص کو اپنے لوگوں میں بھی محبوب بنا دیتا ہے اور یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اب یہ باپ جو ہے وہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے خود نہیں باندھا بلکہ بہت سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے باندھے ہیں اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اتنا اس بات پر محتاط تھے اتنا ڈرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ وہ کوئی ایسا عنوان باندھتے جو ان کی مراد نہ ہو تو ڈرتے اس حدیث سے تھے جس میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا اللہ تعالی اس کا جہنم بنا دے گا اس سے ڈرتے ہوئے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی وجہ سے احادیث بہت احتیاط سے لائے بہت شرائط ہیں اور امام نسائی رحمت اللہ کی شرائط احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلم اور بخاری سے بھی زیادہ سخت ہیں اور پھر امام مسلم رحمت اللہ نے تو اتنی احتیاط کی ہے کہ انہوں نے ہر باپ کی احادیث کو جمع کر دیا وضو کی احادیث کو الگ کر دیا نماز کی احادیث کو الگ کر دیا روزے اور حج کی احادیث کو الگ کر دیا لیکن ان احادیث سے ثابت کیا ہوتا ہے تو ان پر کوئی جامع عنوان چیپٹر کی ہیڈنگ کوئی لکھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس باب میں کیا پڑھایا جانا ہے اس چیپٹر میں مصنف کیا ایکسپلین کرنا چاہتا ہے تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ اتنے محتاط تھے کہ انہوں نے اس کے اوپر ہیڈنگ بھی قائم نہیں کی کہ جس حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنا چاہتے ہیں ممکن ہے وہ یہ بات نہ کہنا چاہتے تو کہیں اس میں نہ آ جاؤ کہ جو آدمی اس پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو پھر یہ افواق کے جو ہیڈنگس ہیں یہ جو چیزیں ہیں عنوانات کی کس نے لگائے کچھ محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ امام نبوی رحمت اللہ نے باندھے اور امام نبوی رحمت اللہ صحیح مسلم کے بہت بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے بہت اچھی شرح کی ہے اب تک صحیح مسلم امام نبوی رحمت اللہ کی شرحی کے ساتھ ہے تو کسی نے بھی بہرحال بات یہ باندھا ہے اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اسی کے مطابق یہ حدیث لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدن جب کوئی شخص اللہ تعالی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں دعا جبریلہ تو جبریل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انی احب فلانن میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں فحب سو تم بھی اس سے محبت کرو تو پھر جبریل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں سماری پھر آسمان میں آواز دی جاتی ہے فیبول اور وہ فرشتہ کہتا ہے ان اللہ یحبو فلانا اللہ تعالی فلان سے محبت کرتے ہیں فاحبو فرشتوں سے محبت کرو فیحبو اہل السمائی تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں ثم یوزع لہو القبول فی الارض پھر اس کے بعد زمین پہ اس شخص کی مقبولیت کی چادر بچ جاتی ہے وَإِذَا أَبْغَضَ رَبْتًا اور جب وہ کسی سے نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تجویز امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں اپنا شخص کو برا جانتا ہوں تو تم بھی اس کو برا کہو برا کہ تجویز امین اس سے نفرت کرتے ہیں تو پھر آسمان والوں میں یہ آواز دی جاتی ہے کہ ان فلانا فبغضوه اور شخص سے نفرت کرتے ہیں لہذا فرشتوں نفرت کرو کالا ہو اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے نفرت کی جاتی ہے اور پھر زمین پہ اس شخص کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی یہ ہے وہ پوری حدیث جس کا کچھ ٹکڑا یا اس میں سے کچھ حصہ حضرت نے نقل کیا ہے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اور یہ جو محبت ہے اللہ کی اس کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں کچھ وجوہ ہوتی ہیں مثلا مثلاََ احمد میں یہ آیا ہے کہ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک آدمی جب یہ اپنا طریقہ اختیار کر لیتا ہے کہ وہ وہ کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ خوش ہو پھر وہ ہر کام میں اس کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ اس سے خوش ہو جائے تو یہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبیل امین سے کہ ان فلان ابھی فلاں جو بندہ میرا ہے وہ آج کل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مجھے راضی کرے وہ ان آ علیہ تو دیکھو بس میری رحمت اس شخص پہ نازل ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو جبیل امین کہتے ہیں کہ رحمت اللہ فلان فلانے شخص پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور پھر اس کے بعد جبیل امین کی یہ بات ان فرشتوں تک پہنچتی ہے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے پھر اس کے بعد ان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ خدا سے اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں پھر ساتوں آسمان میں لوگ دعا کرتے ہیں جو بھی فرشتے ہیں اور اس کے بعد زمین پر اس شخص کی رحمت کی دعا مانگی جاتی ہے یا کی جاتی ہے یہی حال برائی کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتے ہیں اور پھر دوسری جگہ ترمیزی میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور ایک جگہ ترمیزی میں کہ ان اللہ الصالحات جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے سیا جہل العمل مانتا تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اب محبت کن لوگوں کے دلوں میں ڈلتی ہے اور نفرت کن لوگوں کے دلوں میں ڈلتی ہے اس لیے یہ کوئی قاعدہ کلیا بیان نہیں کیا جا سکتا اگر ہم یہ کہیں کہ قاعدہ کلیا یہ ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت آتی ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا نے برا جانا کچھ سمجھا ہی نہیں اپنے زمانے کے لوگوں نے نہیں سمجھا لیکن بعد والے نسلوں میں اللہ نے ان کی قبولیت بے انتہا کر دی امام غنی فرحمۃ اللہ علیہ پہ ان کے معاشرین میں ایسے بھی تھے جنہوں نے جرا اور نقد کیا اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ پہ اتنی شدید تنقید کی گئی یہاں تک کہا گیا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قتل عیسائیوں اور یہودیوں کے قتل سے بھی زیادہ ضروری اور اسی طرح حفظ رحمت اللہ علیہ جو قرآت امام عاصم رحمت اللہ علیہ کی اس کو لوگ کہتے تھے کہ آسم کی قرآت کوفہ سے باہر نہیں جائے گی لیکن دنیا نے دیکھ لیا اب وہ کہنے والے ان کے ہم اثر سے دوسری صدی شری کے انسان تھے اور اب دیکھیں بارہ تیرہ سو سال بعد تو امام امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ حفظ رحمت اللہ علیہ کی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے حرمین شریفین میں پڑھی جاتی ہے بلکہ ساتوں کراطوں میں سے ایک امام برش رحمۃ اللہ علیہ کی رعت رہ گئی قالون رحمت اللہ علیہ کی قرآت رہ گئی اور حفظ رحمت اللہ علیہ کی یہ تین قرأ باقی بچی تو اس لیے یہ جو قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے کے نیک لوگ محبت کریں اس شخص سے یہ کوئی ایسا کلیا نہیں ہے کہ بالکل حتمی اور آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے آدمی سے محبت کرتے ہیں اور خدا کی محبت جب اس شخص کی شامل حال ہوتی ہے تو پھر اس انسان کی آزمائش بھی بہت شدید ہو جاتی اسی لیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یہ ارشاد فرمایا خود کہ جب اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے آزمائش میں تو سب سے زیادہ کٹن آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسرا طبقہ آتا ہے پھر تیسرا طبقہ چودہ طبقہ جتنا جتنا دنیا کا غلبہ آتا جاتا ہے اتنی آزمائش کم ہوتی ہے جتنا کھرا دین ہوتا ہے آزمائش اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کی بائک کو دیکھ لیں تو ابتدائی تیرہ سال جو مکمل کرواتے تھے کون سا الزام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ کو نہیں لگایا گیا اور کون سی اذیت اور تکلیف تھی جو نہیں دی گئی لیکن وہ اللہ کے محبوب یقیناً تھے اس وقت بھی اب بھی ہیں اور اللہ نے وہی ان پر نازل فرمائی اور خدا نے ان کے بڑا مقام دیا اللہ نے خود کا اور اپنا ذکر تو اس لیے یہ کہنا کہ کسی انسان کی لوگوں کو نفرت ہو جائے اس سے تو اس کے حق یا باطل پر آنے کا معیار ہے یہ بات نہیں ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی شخص پہ کوئی الزام لگ گیا اسلام کی تاریخ میں لوگوں نے اسے ملنا جلنا چھوڑ دیا لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں اللہ عنہ الزام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ میں اس ممتاز درجے کے آدمی تھے کہ وہ کہتے تھے دس سال تک یا نو سال تک میں نے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اپنے ہاتھ دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں برابر ان کی خدمت کرتا رہا لیکن حجاج بن یوسف نے جب انہیں مبتلا عذاب کیا اور ان کی گردن پر ان کے ہاتھوں پر مہریں لگوا دی کہ یہ شخص باغی ہے کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے لوگ ملتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اس شخص پہ بغاوت کا الزام ہے آج ہم جائیں گے ملنے کے لیے کل ہمارا نام بھی اسی میں شامل ہو جائے گا نہیں ملتے تھے لوگ پھر کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مقبولیت میں کون سا فرق پڑ گیا اللہ کی قبولیت دی اور اب تک ان کے اسی طرح ہوتا یہ ہے عمومی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کسی سبب سے ہوتی ہے کسی وجہ سے ہوتی ہے وہ وجوہ دیکھنی چاہیے وہ اسباب دیکھنے چاہیے اور لانت جو پڑتی ہے تو اس کے بھی اسباب اور وجوہ ہوتے ہیں جو آدمی ان وجوہ کے معیار پر پورا کرتا ہے اللہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس انسان کو بہتر سے بہتر رنگ میں لاتا چلا جاتا ہے خدا کی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں اور مخلوق کا رجوع بھی بڑھتا جاتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائشیں بڑھتی ہیں اور مخلوق کی طرف سے رجوع بڑھ جاتا ہے آہستہ آہستہ یہ ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس شخص زندگی کا آخری حصہ لوگ بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں تو اسباب یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص ہر چیز میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے کس طرح خوش ہو اللہ مجھ سے کس طرح راضی رہے تو لا محالہ وہ ایسی چیزیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اتباع سنت اور اللہ کا دین لوگ دنیا دار اس سے متنفر ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کلمہ حق کہتا ہے اس کے بعد لوگ اس سے ہٹ جاتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کس کو شبہ ہے ان کے محبوب محبوب اللہ ہونے میں اللہ کے ہاں بڑی عزت بڑی بکت اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام اور رتبہ دیا اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ اکیلے چلے آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عمر رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے ترق سچ بولنے نے اسے اکیلا کر دیا ہے مالو من صدیق اس کا کوئی دوست نہیں تب کوئی کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کچھ کم حاصل تھی یہ بات نہیں ہے بات یہ کہ ان اسباب کو تلاش کیا جائے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ کیوں ہے یا اللہ کی نفرت اس کے ساتھ کیوں ہے اسی طرح جب کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ ناپسند کر دیتے ہیں تو پھر اس انسان پر لانت پڑتی ہے لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کون لوگ عام لوگ نہیں اللہ کے اچھے بندے ان کی طبیعتوں میں اس سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انسان سے محبت نہیں کرتے اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے اسی لیے اس کے بعد بھی جو روایت آتی ہے امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کی تشریح میں لکھا ہے امام نبوی رحمت اللہ علیہ کے لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر خدا اس انسان کے لیے خیر کا ارادہ بنا لیتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آئے اور عرفہ میں وہ ایک جگہ سے گزرے اب عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آپ دیکھیں بظاہر وہ ایک عام آدمی ہے لیکن اتنی محبت تھی لوگوں کو کہ لوگ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے جبریل امین محبت کر تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ جبریل کیسے محبت کرتے ہیں میں نے کہا آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو تو جدھر جا رہے ہیں لوگ ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں محبت سے ان سے ملتے ہیں یہ ان کا اللہ کے ہاں قبولیت کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تم نے سب برائے رضی اللہ سے روایت سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے پھر جبریل امین پھر آسمان میں فرشتوں پہ عقص پڑتا ہے پھر زمین پہ عقص پڑتا ہے اور زمین میں اچھے دل اور باد لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور یہی حال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفرت آتی ہے تو اللہ آسمان میں جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اب نفرت کے اسباب اور وجوہ وہ ہیں جن وجہ سے لانت پڑتی ہے بس اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کو ایزا اور تکلیف دیتے ہیں خدا ان لانت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو الزام لگاتے ہیں خدا ان بھی ہے اب ہمارے ہاں الزام اور جرم ایک ہی ہو گیا اخلاقیات کس طرح گر گئی نا تو اس لیے الزام تو لگتا ہے الزام کے بعد شہادتیں ثبوت پھر وہ جرم ہے تو الزام ایک آدمی پہ لگ گیا شہادتیں پوچھو اس کے گواہ پوچھو کوئی چیز نہیں جب وہ کوئی چیز نہیں ہے تو الزام تو الزام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ متعدد الزامات لگائے گئے اہل مکہ نے لگائے کسی نے کہا کہ دیکھو اس کو آ کر اجمی قرآن سکھاتے ہیں کسی نے کہا کہ سیکھتا ہے قرآن جانے جو قرآن ہمیں ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے کہیں جا کے سیکھتا ہے کسی نے کہا معاذ اللہ یہ جادوگر ہے کسی نے کہا شاعر ہے کسی نے کہا اس کے ساتھ اصل میں جنات ہیں جو اسے قرآن سکھا دیتے ہیں اور یہ ہم پہ آ کر ایسے دھوس جماتا ہے کہ جیسے واقعی اس کو کوئی وہی آتی ہے کوئی ایسی چیز ہے یہ سب کے سب الزامات تھے ان میں سے ایک چیز بھی ثابت نہ کر سکے مر گئے حتیٰ کہ اللہ نے چیلنج کیا اللہ نے کہا اگر یہ قرآن ایسا ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں تو تم اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ اس قرآن جیسے پہلے کا قرآن لے آؤ پھر اللہ نے کہا دس صورتیں لے آؤ پھر ایک ہی صورت لے آؤ اور وہ یہی کہتے ہیں لوگ نشا الف الن اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا قرآن کیوں نہیں بنا سکتے لیکن انجام کا ہوا کیا قرآن جیسا قرآن کو بنانا درکنار ایک صورت نہیں لا سکے اللہ بار بار چیلنج کرتا ہے حتیٰ کہ خدا نے کا بلند تفعلو نہ تم کر سکے ہو نہ تم کر سکو گے ڈرو جہنم میں جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے اس چیلنج کے باوجود وہ آگے نہیں آئے آگے نہیں بڑھے بس زبان سے کہتے لوگ نشا ملتا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی قرآن جیسا قرآن بنا لیں یہ بنایا کیوں نہیں بناتے کچھ بھی نہیں ہوا تو الزام لگتے ہیں اور الزام کو جرم کی حد تک لے جانا یہ ہے جو شریعت پوچھتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ تو الزام ہے نا جن دلائل کی بنیاد پہ لگایا ہے کو دلائل نہ ہو وہ ہوتے نہیں نتیجہ یہ کہ الزام کی وجہ سے کچے ذہن خراب ہو جاتے ہیں وہ الزام اور جد میں فرق نہیں کر پاتے تو الزامات ان آزمائش اس پٹی سے ہر کوئی گزرتا ہے خدا کا بندہ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دور ایسا لاتا ہے کہ خدا کی محبت اور عنایات یہ سب چیزیں ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا ظلم تھا ظلم کیا گیا الزامات لگتے رہے حتیٰ کے پاس لانا حملے شروع ہو گئے مکہ والوں نے کوشش کر لی اللہ نے بچایا مدینہ منورا لے گئے مدینہ منورا میں بھی قتل کے حملے ہوتے رہے حتیٰ کے ساتھ ہجری میں خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا وفات سے پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا نا اس زہر کا اثر اب بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے پیٹ کی آنکھیں کٹ رہی ہیں ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میری سانس کی نالی ہے یہ کٹ رہی ہے اس زہر کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی لیے فرماتی تھی کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید تھے یعنی وہ زہر کی تکلیف کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا اب یہ ساری چیزیں ایسے ہی آتی ہیں نور بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہیں غالباً زہر دے دیا گیا تھا تاریخ میں مختلف روایات ہیں لیکن اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آزمائشیں تھیں اور عمر بن رحمت اللہ علیہ انہوں نے وہ چیزیں اپنے اندر جمع کر لی تھی جس کی وجہ سے خدا کی رحمتیں جب کوئی آدمی وہ کام کرنے لگتا ہے جن کاموں سے اللہ کی رضا ملتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور عمر کے آخری حصے میں یا کبھی مدتوں کے بعد خدا اس انسان کے حقانیت کو ظاہر بھی کر دیتا ہے کہ یہ شخص ایسا نہیں تھا جس کا معاشرے نے اس وقت سمجھا تھا یا جو کچھ اس وقت عدالتوں نے فیصلہ کیا تھا بلکہ یہ آدمی تو بالکل صاف تھا اور پھر اس کے بعد ایک بڑی عدالت جو قیامت میں لگے گی اس کے متعلق تو حدیث میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں بہت زیادہ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ بیٹھے اپنی کپی کے اور کپی نے کہا کہ کھانا لاؤ بیٹے کے لیے اور جس کو انہوں نے کھانے کا کہا تھا نوکرانی اس نے دیر کر دی انہیں جلدی تھی تو انہوں نے آواز دی اور کہنے لگی کہ ارے بدکارہ کی اولاد تمہاری ماں بری عورت تھی تو انہوں نے پھوپھی کو روکا اور ان کا پھوپھی کیا آپ کو پتا ہے واقعی اس کی ماں ایسی تھی تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے میں تو اس لیے کہتی ہوں کہ بہت دیر کر دی ان کا پھوپھی ایسے ہرگز نہ کہو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا جو شخص جس پہ الزام لگائے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے روک لے گا پل سراب سے پہلے اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم زندگی میں فلاں فلاں پر یہ الزامات لگاتے رہے اس کے گواہ اور اگر وہ گواہ نہیں لا سکے گا تو پھر جہنم کی آگ سے اسے صاف کیا جائے گا اتنی سزا دی جائے گی جتنے دنیا میں وہ الزامات لگاتا رہا پھر اس کے بعد حکم ہوگا کسی جنت میں لے جاؤ تو انہوں نے ڈرایا کسی کو کہ الزامات لگانے ایسے آسان نہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے کام کرتے تھے جن سے خدا کی انہیں محبت ملی دیکھیں اب عجیب بات ہے ان کے دور خلافت میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو لکھا بیت اللہ کے خدام اب بیت اللہ پہ ہر زمانے میں گلاب چڑھایا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بعد میں بھی تو بیت اللہ کے جو قدام تھے انہوں نے ان کی خلافت کے دور میں لکھا کہ حضرت بیت اللہ کا گلاب پرانا ہو گیا اس کے لیے پیسے بھجوا تو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ نے جواب میں لکھا یہ الاولیاء میں ان کے حالات میں یہ روایت آئی ہے انہوں نے کہا کہ تم جو پیسے مجھ سے مانگ رہے ہو بیت اللہ پر غلاف چڑھانے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس غلاف سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں اپنی رعایا میں غریب لوگوں کی بھوک کو مٹاؤں نہیں سکتا انہوں نے کہا اور تھوڑے کام ہیں دنیا یہ غریب لوگ ہیں ان کی بھوک کو مٹانا ہے میری رعایا ہے بیت اللہ کے غلاف پر غریب لوگوں کی بھوک کو ترجیح دی اب کوئی کرے ایسے تو لوگ اس کے دین اور ایمان میں شبہ کرنے لگے کہ پتا نہیں یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں اور بیت اللہ کی تعظیم اور اکرام بھی نہیں کی وہ لوگ حقیقی دین کو سمجھتے بھی تھے اور دین کے حقیقی تقاضوں کو جانتے تھے کہ اللہ اصل میں کیا چاہتا ہے سے اور ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تو حضرت نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلی روایت لائے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا شاہ صاحب ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہی احادیث کی بنیاد پر چھ روایات کی بنیاد پہ آگے چل کے سات چیزیں ثابت کرتے ہیں اور یہ وہ بنیاد بنا رہے ہیں اب یہ چیز جب گزر گئی تو اس کے بعد دوسری حدیث آ گئی پانچویں پانچویں حدیث آ گئی چھ احادیث پانچویں حدیث انہوں نے لائی ذکر کی اور انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ کیا چیز انہوں نے بتایا کہ نبی حریرہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ ما من یومین یسبح العباد فی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب آسمان سے صبح کے وقت دو فرشتے نہ آتے ہوں اللہ ملکانی آنے ان دو فرشتے اترتے ہیں فیقول احدهما ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اللہ اے اہل جو شخص خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ دے فیبول الاخر اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اللہ طلبا اے اہل جو اپنے مال کو بچا کر رکھتا ہے اے خدا اس کے مال کو ضائع کر دو فرشتے روز نازل ہوتے جہاں صبح ہوتی ہے ہر جگہ کی صبح مختلف ہے ہر جگہ فرشتے رشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ یہ دو دعائیں مانگتے ہیں اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اصل میں وہاں سے جو دو رشتے آتے ہیں نازل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اس چیز سے اس چیز کے لوگوں کو لوگوں کے لیے دعا جو مانگتے ہیں تو اصل میں بات یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایک نظام ہے اور وہ نظام ایسا ہے کہ اس میں فرشتوں کی دعائیں بھی شامل رہتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں جب فرشتے محبت کرتے ہیں زمین شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے محبت کہاں پیدا ہو جاتی ہے عام دنیا دار لوگوں میں نہیں بلکہ دیندار دلکے میں لوگ اس کی طرف متوجہ ہونا شروع کر دیتے ہیں اچھے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں دو قسم کے لوگ توجہ نہیں کرتے ایک منافق اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور ایک وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو فرشتوں سے محبت چلی اور زمین پر آئے ملائے اعلیٰ سے محبت چلی زمین پر آئے ملائے اعلیٰ سے فرشتے آتے ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں کے ایک دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں انہیں زیادہ دے دے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی بہت بہت بہت ترغیب دلائی یہ قرآن کریم میں بھی آئے وما انفقتم تم میں نفقت اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدل دے گا بہتر چیز کر دے گا وہ خیر الرازقین اور اللہ رزق میں اضافہ کرنے والا ہے اب رزق سے کیا مراد ہے خرچ کرنے سے کیا مراد ہے ایک آدمی اپنا علم خرچ کرتا ہے اللہ اس کے علم کو بڑھاتا رہتا ہے وجہ اس کی یہ جتنا جتنا خرچ کرتا ہے لوگوں تک علم پہنچتا ہے لوگ اس علم کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں تو اصل جو چشمہ پھوٹا تھا وہ اس شخص کے علم سے پھوٹا تھا اب جب لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی اور نیکیاں زیادہ ہوئی تو خدا نے ان کی نیکیوں میں بھی اس کا رکھا کہ خیر کا معلم یہی ہے خیر کی تعلیم دینے والا یہی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم تو تعلیم کے لیے بھیجے گئے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساری زندگی تعلیم ہی دیتے رہے جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں اتنا علم تھا اتنا علم تھا امام نبوی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ خلفائے راشدین بھی علم ان کی طرف رجوع کر حضرت عمر رضی اللہ جیسا صاحب اجتہاد صحابی اور خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے فتوا پوچھتے تھے مسئلہ پوچھتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اتنے علم کے باوجود توازوں کی یہ حالت تھی کہ کسی نے ان سے کہا کہ کوئی تمنا اللہ تعالیٰ سے آپ کو موت کے بعد تو انہوں نے کہا بس ایک تمنا ہے تو اس سے پوچھا کیا کہنے کہ اللہ دوبارہ نہ اٹھائے بس مٹ جاؤں مطلب یہ تھا کہ ختم ہو جاؤں لوگ جانے بھی نہ کہ میں کہاں ہوں کہاں اتنا مٹا ہوا آدمی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فتوا پر ساری سنفی فقہ کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ تین آدمی ہیں ان تینوں پر پوری ہنفی کا دار و مدار ہے جتنے بھی پیچھے چلتے چلے جائیں آخر پہ پہنچ کے ان تینوں کے فتوے مل جائیں گے اور ان میں سب سے بڑے مجتہد غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سفر بہت پیش آئے لوگوں سے ملنے کا بہت موقع ملا یہاں تک کہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں لکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قدوہ ہیں حسنہ ہے خدوا کا مطلب یعنی یعنی وہ ایسا شخص ہے جس کو دیکھ کر راہ بنائی جاتی ہے اور انہوں نے کہا کہ الباب اس باب میں کس باب میں بغاق کے باب میں لکھا ہے کہ اگر کہیں اسلامی یا مسلمانوں کی حکومت ہو اور وہاں پر بغاوت ہو جائے تو باغیوں کو کیسے کچلنا ہے باغیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ کہتے ہیں اس باب میں سوائے سیدنا علی رضی اللہ اور کوئی نہیں ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ قدوہ ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسے معاملات پیش آئے جو باقیوں کو نہیں پیش آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد صرف مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد ہیں بہت چیزیں ان کو پیش آئیں سفر بار بار کرتے رہے قبائل میں جاتے رہے تو جو آدمی جتنا زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے جس کا سفر جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ جب فکری دماغ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے مسائل کا حل بھی سوچتا ہے کہ اس میں کیا شریعت کا حکم ہے اس میں کیا شریعت کا حکم ہے تو پھر نتیجہ یہ کہ اس انسان کا اجتہاد بڑھ جاتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چکے مدینہ منورہ سے باہر کہیں گئے لوگ وہاں آتے تھے مسائل ان کے پاس آتے تھے تو جتنا اجتہاد فرما سکتے تھے اتنا انہوں نے اجتہاد کیا لیکن افضل ان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ خلیفہ راشد بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ نے ان کے متعلق جو تعریف کے جملے فرمائے ہیں بہت بڑے جملے ہیں تو اس اعتبار سے افضلیت اپنی جگہ پہ مگر علم کے اعتبار سے جو مقام رضی اللہ عنہ کا ہے وہ اتنا ایک خلفہ راشدین جی ان کی طرف رجوع کرتے تھے ابھی مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں تو وہ کیا ہے اپنی اتنی توازو ہے کہ اے پروردگار قبر کا نشان تک نہ رہے بالکل بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے ابن مسعود رضی اللہ نے خرچ کیا علم کو خرچ کیا علم کو پھیلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تو تعلیم کے لیے بھیجے گئے نتیجہ یہ ان کی تعلیم عام ہوئی خدا نے اس میں برکت دی اور ایسی برکت دی کہ ہر دور میں اب ڈیڑھ ہزار سال ہوتے ہیں ہر دور میں ہر دور میں جتنے ہنفی رہے ہیں اس کا کوئی نہیں اب بھی کے کی اکثریت شافی مالکی ہنگلی اور جو حضرات جو حضرات حدیث پہ عمل کرتے ہیں یہ سب لوگ اس سے کم تعداد میں رہیں سب سے زیادہ یہ رہیں اسی طرح جو آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے ضروریات زندگی میں اس انسان کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے اب مال کو خرچ کرنا سب سے پہلے انسان خرچ کرے اپنی اولاد پہ جو ذمہ داریاں اللہ نے اسے دی ہیں اس پہ خرچ کرنا اس سے برکت ہوتی ہے اپنی اولاد پہ خرچ کرنا اپنے رشتے داروں پر خرچ کرنا اور اسی طرح اس کے بعد دین کے کاموں میں خرچ کرنا جو جس تناسب سے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ماسک ہاں انسان کو اتنی برکات دی بھی جاتی ہیں اور پھر مرد کے ذمے تو خرچ ہی خرچ وہ خرچ کرے گا ہر جگہ بیٹا ہے اور کماتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرے گا پھر شوہر ہے تو شوہر بن گیا تو میر پہ بھی خرچ کرے گا بیوی پہ بھی خرچ کرے گا پھر وہ باپ بن گیا پھر وہ بیٹیوں پہ خرچ کرے گا بھائی ہے تو بہنوں پہ خرچ کرے گا چاروں رشتوں میں مرد کو ہی خرچ کرنا ہے اسی لیے شریعت نے وراثت میں مرد کا دوہرا حصہ رکھا کہ اسے تو ہر جگہ خرچ کرنا ہے اور عورت کے دن میں کوئی خرچہ کیا ہی نہیں اللہ نے اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ گھر بیٹھے اور اپنے بچوں کی پرورش کرے اولاد کی تربیت کرے یہاں تک کہ اسے مجبوری پیش آ جائے پھر وہ نکلے جائے یا اولاد نہ ہو تجارت اس کے لیے منع نہیں کی شریعت نے کمانا منع نہیں کیا لیکن یہ بتایا ہے کہ کمانے کی اصل ذمہ داری مرد کی ہے عورت کو تو بدرجہ مجبوری ہے کمائے گی کام کرے گی کچھ کرے گی صدقہ کرے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ زینب رضی اللہ عنہ تھیں اور وہ کوئی ظاہر ہے اولاد تو تھی نہیں تو وہ طائف سے کھالیں منگواتی تھی جانوروں کی ان پہ نمک لگاتی تھی مسالے لگاتی تھی دباغت کرتی تھی نوکر تھے کام لیتی تھی اور کھال جب ٹھیک تیار ہو جاتا چمڑا تو چمڑے کو مارکیٹ میں فروخت کر دیتی تھی جو پیسے آتے تھے تو فرماتی تھی یہ اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں خدا کے ہاں میرا اس میں بھی حصہ پڑے تو اس طرح کی بہت چیزیں کرنے کا حکم ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری وہ رشتے دار ہیں جہاں پر خرچ کرنا واجب ہے اور کوئی آدمی اتنا بھی خرچ نہ کرے اس کو یہ بدعا لگ جائے گی اور جو خرچ کرتا ہے اس کو دعا بھی لگ جائے گی مثلاً اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو کھانا کھلائے اب اس پہ بھی نالا ہے کہ اولاد کھانا نہ کھائے پیسے بچ جائیں کسی طرح غلط بات ہے اللہ کے رشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کے لیے خدا کے فرشتے دعا بھی کرتے ہیں دعا بھی مانگتے ہیں یہ چیزیں درجہ بدرجہ تو بخل نہ آئے اسی لیے ایک روایت میں ایک جگہ آیا ہے کہ بخل سے بدتر بیماری کون سی ہے اب بخل کیا چیز ہے بخل یہ چیز ہے کہ انسان واجب چیزوں پر بھی خرچ نہ کرے مثلا کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے اب کروڑ روپے پہ زکات جب آ گئی ڈھائی لاکھ روپیہ تو اب اس سے بڑی پریشانی ہے کہ ڈھائی لاکھ روپیہ کیوں خرچ کروں اب ڈھائی لاکھ کو خرچ کرنا ہی ہے بھائی اس لیے کہ اللہ نے اسے فرض قرار دیا ہے کسی طرح فطر ہے خدا نے اسے واجب قرار دیا ہے تو جتنی بھی چیزیں خدا نے ضروری قرار دی ہیں سب سے پہلے نمبر اس کا آتا ہے کیسے خرچ کرے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں لیکن یہ نہ ہو کہ وہ اتنا خرچ کر دیں کہ کل کو خود تنگی محسوس کرنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سونے کا ڈلا لے کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اٹھا کر دے مارا اس کے سر اور اگر سر نہ ہٹاتا تو یقیناً اس کا سر پھٹ جاتا اور آپ نے فرمایا لے آتے ہیں گھر سے ساری چیزیں اٹھا کے میرے پاس کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اگر میں اس سونے کو لے کے خرچ کر دوں تو کل تم دیکھو گے یہ چوراہے میں بیٹھا بھیک مانگ رہا ہو اس لیے منع کیا کہ جو اپنی ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے کچھ پیسہ بچانا یہ بھی ضروری ہے کل کو مانگنے کی نوبت آ جائے قرض کی نوبت آ جائے کسی اور چیز کی نوبت آ جائے تو کتنی پریشانی کی بات ہے اس لیے فرما دیا کہ پیسہ سب سے پہلے ان چیزوں پر خرچ کرو جو چیزیں تمہارے ذمے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کی اجتماعی ضرورتیں اور حکومت کی ذمہ داریاں اس میں بھی بتا دیا کہ حکمران کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اپنی پبلک کو وہ کھانے کی سہولت دے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے گورنمنٹ سواری کا بندوبست کرے جو سرکاری ملازمین ہیں گورنمنٹ ان کی رہائش کا بندوبست کرے جو سرکاری ملازمین ہیں گورنمنٹ ان کا میڈیکل فری کرے یہ سب چیزیں اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہیں ولید بن عبد الملک کی جب حکومت آئی تو ولید بن عبد الملک نے یہ حکم جاری کیا شریعت کی روشنی میں اس نے کہا مملکت میں جتنے بھی نابینا افراد پائے جاتے ہیں ہر ایک کو حکومت کی طرف سے ایک غلام دیا جائے ہر ایک کو حکومت کی طرف سے غلام ملا نابینا بہت زیادہ اس اس کہ آنکھوں کا علاج ہوتا نہیں تھا اب تو کئی چیزیں ہو گئی موتیا ہو گیا گلاب فلاں تو موتیے کا علاج وہ چند منٹوں میں اس کا آپریشن کر کے فارغ کر دیتے ہیں کتنے کے ڈیلی کر دیتے ہیں ڈاکٹر اس زمانے میں کہاں ہوتے تھے تو نتیجہ یہ کہ اندھے لوگ بہت زیادہ تھے معاشرے پولیس نے حکم جاری کیا اور مسلمان کو کے ہاں یہ حال تھا کہ ہر محلے میں ایک ڈسپینسری ہوتی تھی حکیم بیٹھے رہتے تھے دوائیاں حکومت دیتی رہتی اور حکیم حکومت سے اپنی تنخواہ وصول کرتے تھے لوگوں کو مفت دوائیاں دیتے تھے اور جمعے کا دن جمعے کا دن تو بڑی ڈسپینسری کھل جاتی تھی بہت سے حکیم ہر جامع مسجد کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگ نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد پھر جتنے بھی مریض ہیں ان کو حکیم دیکھتے رہتے تھے باہر کھلے میدانوں میں بھی بیٹھ جاتے تھے مسجد میں بھی بیٹھ جاتے تھے مریضوں کو دیکھتے تھے اور جو دوائی تھی مفت دیتے تھے اور حکومت ان دوائیوں کی تفصیل مفت کرتی تھی انگلینڈ کا یہ نظام دیکھا تو خیال آیا بالکل یہ اس نظام کے موافق ہے جو کسی زمانے میں انویوں اور باقی خلفا جو تھے ان کے یہاں رائج ہے امریکہ میں وہی نظام اپنی رائے جائیں امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ جس کو شہر گھر استعمال نہیں ہے ان کے لیے گھروں کا بندوبست کرنا یہ میونسپل کمیٹی جو تھی اس کی ذمہ داری تھی کہ اتنے افراد شہر میں ایسے ہیں جن کا گھر نہیں ہے نتیجہ یہ کہ حکومت گھر بنا دیتی تھی اور گھر بنا کے پھر ان بے روزگار لوگوں کو گھر بھی دے دیتی تھی پھر وظیفہ بھی مقرر کر دیتی تھی کہ اتنا وظیفہ مہینے میں تم حکومت سے وصول کر لو جب تک کہ تمہارے گھر کا بندوبست نہیں ہوتا بچے ہو جاتے تھے بچوں کی ابتدائی زندگی کی ضروریات حکومت کا ذمہ فرض بنے حکومت بیٹھتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو شروع کیا تھا اور وہ انہوں نے اس وقت شروع فرمایا جب وہ ایک رات کو گئے تو عبد الرحمان ابن رضی اللہ عنہ کہتے کہتے تھے تھے وہ میں ان کے ساتھ تو ایک جگہ بچے رو رہے تھے تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ ان کو کیوں رلاتی ہو تو اس نے کہا میں تھوڑے ہی رلاتی ہوں مومنی رلاتے ہیں عمر تو انہوں نے کہا عمر نے کیا کیا تو اس نے کہا ہم فلاں گاؤں میں رہتے ہیں یہاں آئے ہیں اور میرا شوہر مزدوری کے لیے گیا تھا واپس نہیں آیا تو ہم خیمے میں رہ رہے ہیں تو عمر کو پتا نہیں ہے کہ ان بچوں کا خیال رکھے تو عمر رضی اللہ کا عمر کو کیسے پتا چلے تم نے اس کو کہا ہے کہ ان بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے تو اس کے اگر عمر اپنی رعایت کی خبر نہیں رکھ سکتا تو یہ کیا ضروری تھا کہ خلافت لے لے خلافت کی کیا ضرورت ہے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے میرے ساتھ آئے اور مدینہ منورہ میں ہی تھے آئے اور بیت المال کی چیزیں نکلوائیں اونٹ پہ رکھی اور جا کر اس عورت کو دی تو عورت سمجھی کوئی امیر آدمی ہے لے آیا ہوگا تو اس نے ہنڈیاں چڑھانی چاہیے تو اس عمر رضی اللہ کا اچھا تم بچوں کو سنبھالو پر میں ہنڈیاں پکا دیتا ہوں اور پتھر رکھ کے آگ جلائی اس پہ ہنڈیاں رکھی اور چیزیں آٹا ڈالا گھی ڈالا یہ چیزیں تاکہ حلوہ ایک قسم کا تیار ہو جائے اور انہیں نہیں اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ جب پھونک مارتے تھے آگ جلانے کے لیے تو وہ دھواں جو تھا اس کی داڑھی سے نکل رہا تو نے کھانا پکایا پھر دیا اور اسے بچوں کو کھلایا تو جب وہ بچے کھا کے ہنسے خوش ہوئے تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا اپنے شوہر سے کہنا کہ صبح کی نماز وہ مسجد نبی میں پڑھے اس کا میں کہہ دوں عمر رضی اللہ اگلے دن گئے جب فجر کی نماز پڑھائی تو رونے لوگوں نے کہا اب کو ایک بات ہوئی ہوگی جو میرے پریشان ہیں فرمایا افسوس کتنے بچوں کو قتل کر دیا گیا کر دیا ہوگا فرمایا مجھے مشورہ دو بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور پھر رضی عنہ کہا کا کسی کا بچہ ہو جائے مشورے کے بعد طے پایا دو یا ڈھائی سال سارے اس کے اخراجات حکومت کے ہیں فرمایا لوگوں سے کہو نہ ڈریں اور ان کی جتنی بھی اولاد ہو جائے دو یا ڈھائی سال تک وہ میرے پاس آئیں اور اپنے وظیفے لے لیں اور اپنا نام درج کروا دیں لوگ جاتے تھے اپنا نام درج کراتے تھے کہ اتنے بچے ہو گئے ہیں تو یہی ہوتا تھا ایک آدمی ایک بچے کو لایا حد ہے اس اس اسلامک سوسائٹی کی اور اس نے کہا مل یہ بچہ میں نے پایا ہے گلی میں اور مجھے لگتا ہے کوئی عورت اس ڈر سے چھوڑ گئی ہے رات کی تاریخی میں کہ کوئی اس پہ حد جاری نہ ہو جائے تو تمہر رضی اللہ عنہ کو گمان یہ ہوا کہ اس کی اولاد زیادہ ہو گئی ہے تو یہ اس بہانے میں لے آیا تو فرمایا کہاں سے اٹھایا اس سے انہوں نے کہا پلان جگہ سے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا یہ تمہاری اولاد تو نہیں تو وہ جو ایک اور صاحب تھے ان کا میرے مومنین میں اس سے جانتا ہوں بہت نیک اور پارسا آدمی ہے یہ کسی ایسے کام میں نہیں پڑ سکتا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس بچے کو تم لے جاؤ بچے کو دیکھا اس کے حوالے کیا اور فرمایا جو اس سے زندگی میں نفع ہے وہ اٹھا لینا اور جو خرچہ ہے وہ ہم سے لے حنفی کو کہا نے اسی پہ قانون بنایا عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے پہ موتا میں آیا یہ واقعہ حنفی کو کہا کہتے ہیں جتنے لاوارث بچے اسلامی مملکت میں پائے جائیں سب کے سب پالیں گے وہ جو بھی اس لوارس بچے کو لے لے اور حکومتی ادارہ لے لے تو پھر حکومت پالے گی لیکن اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں حکومت دے گی نفع ہوتا ہے بچہ بڑا ہو جاتا ہے پیسے کماتا ہے تو اس کے پیسے پہ ان پالنے والوں کا حق نہیں بنتا لیکن اگر وہ اس سے پیسے لے لیں یا وہ دے دے خود اپنی خوشی سے ٹھیک ہے اس سے نفع اٹھائیں وہ ان کے گھر رہتا ہے کوئی کام کاج کر دیتا ہے وہ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں اس بچے کے نصب کی کوئی بات نہیں اسی لیے وہ کہا کہتے ہیں کہ اس بچے کا نصب جوڑا جائے گا جو اسے اٹھا کر لائے ہیں اگر وہ نہیں تو میر المومنین کے ساتھ حکومت وقت کے ساتھ وہ کہتے ہیں ان کی اولاد ہے اسلامی ہے پیدا ہوا ہے لاوارس بچہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا قصور ہے اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں حکومت اس کے سارے اخراجات کو دے گی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تو واقعہ اس سے بھی عجیب کر رہا ہے ایسا بچہ لایا گیا تو انہوں نے فرمایا اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ اگر خلافت میرے پاس نہ ہوتی تو مجھے ایسے ناجائز بچوں کے پالنے سے بڑا اجر کسی چیز میں نظر نہیں آتا انہوں نے کہا میں ان ناجائز بچوں کو پالتا اگر حکومت خلافت کے معاملے میں میں نہ ہوتا اتنا عجر ہے اس میں اتنا ثواب ہے جان تو ہے نا زندگی تو ہے تو اسلامی حکومت وہ ان چیزوں پہ خرچ کرے گی جب وہ اپنے خرچ کم نہیں کرے گی تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ چیزیں سکھائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا جاؤ اور عراق فتح ہو گیا اور عراق کی پیمائش کر کے آؤ کتنی زمین ہے انہوں نے پیمائش کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے آخری سال تھا ان کے خلافت کا تو انہوں نے فرمایا اثر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی نظر پڑ گئی عثمان پہ تو اقامت ہو چکی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عثمان تم گئے تھے کیا ہوا ان کا حضرت میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں نماز کے بعد زمین کتنی تھی اور کس طرح میں نے اس کی پیمائش کیا حساب میں زمین کی پیمائش میں سب سے زیادہ نام انہی کا ہے بہت اچھے تھے حساب بہت قابل حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا لیکن مختصر بتاؤ انہوں نے اقتصاد سے بتایا اور ان کا ایسے ایسے عورتیں بے واؤ گئی تھیں ان کے شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے رضی اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے عثمان سے کہا کہ ابن حنیف اگر عمر اگلے سال تک زندہ رہا نا تو اللہ کی قسم میں اس دنیا کی ابھی ایسی تقسیم کروں گا کہ یہ عورتیں جنہوں نے اس سال سے کہا کا کہ کرنے دی جائے اگر ایک سال خدا مجھے دے دے تو تم آئندہ سال جاؤ گے اور یہ عورتیں اپنے سونے کے کنگن اتار کے تمہیں زکات میں دیا کریں گی تو یہی ہوا اسی لیے امام یوسف رحمت اللہ علیہ رہا تھا امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے ہارون رشید کو خط لکھا ہے ہارون نے ان سے پوچھا کہ اسلامی حکومت اتنی وسیع ہو گئی ہے اب مجھے بتائیں مالیات کا نظام کیسے چلے گا اکانمی کیسے چلے گی تو امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس ایک خط کے جواب میں چار پانچ سو صفحے کی پوری کتاب لکھوائی اور انہیں بھیجی اتنی زبردست چیزیں اس میں اس میں امام یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تحمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی آبادی تھی عراق کی اتنی زمینیں تھیں اتنے پیسے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ملتے تھے پھر کلی عنہ کے زمانے میں وہاں آبادی اتنی تھی اور زمین اتنی تھی اور اتنے پیسے بھیجے جاتے تھے فصلوں کے ابیانے کے ارشد کے زکات کے فلاں کے فلاں کے اور آپ کی حکومت جب آئی ہے تو عراق وہی ہے زمینیں وہی ہیں آبادی میں اتنے فیصد اضافہ ہوا ہے اور پیسوں میں اتنے فیصد کمی ہوگی اور کئی جگہ تو ڈھانٹا ہے ابھی بظاہر خلیفہ ہارون رشید کو اور کہا کہ سمجھ نہیں آتی سیدنا عمر رضی اللہ کے دور سے اب آپ کے دور میں قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے جیسے عمر رضی اللہ کے زمانے میں چیز اتنے کی ملتی تھی آپ کے دور میں اتنے کی ملتی ہے اس زمانے میں اتنی تھی اتنی اور آپ نے اتنا زیادہ قیمتوں کو بڑھا دیا ہے کہ ڈیڑھ سو سال میں یہاں پر دیکھیں تو پونے دو فیصد قیمتیں بڑھ گئی وہ اس کو روتے ہیں کہ ڈیڑھ سو سال میں پونے دو فیصد قیمتیں کیوں بڑھی ہیں عوام کی چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں انہیں سستا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس زمینیں زیادہ آ گئی یہ حال تھا ان لوگوں کا اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ جہاں سے بھی ٹیکس آتا تھا جہاں سے بھی پیسے آتے تھے حضرت عمر نے قانون بنایا اور فرمایا کہ جس شہر سے بھی جس صوبے سے پیسے آئے وہاں کے دس بڑے بڑے ایسے لوگ جن پہ لوگوں کو اعتماد ہو کہ جھوٹ نہیں بولتے وہ اس پیسے کو لے کے آئے لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا قانون بن گئے وہ جب دس آدمی لے کے آتے تھے جو سلاح تقوا نیکی لوگ جانتے تھے جنہیں یہ بڑے نیک ہیں اچھے آدمی ہیں جھوٹ بھی بولتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسم کھاؤ کہ اس پیسے میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں قسم کھاؤ پھر میں اسے لوں گا میں اگر نہ حرام کا پیسہ اگر آ گیا تو برکت نہیں رہے گی چیزیں نہیں چلیں گی کام پورے نہیں گے پھر دس آدمی قسم کھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے متعلق حکم بردا دیتے کسی بیت المال میں رکھ لو تو وہ لوگ ایسے تھے تو اس لیے جو خرچ کرتا ہے حکومت خرچ کرتی ہے تو حکومت اپنی رعایا پہ خرچ کرے اب حکومت اگر ان چیزوں میں خرچ کرنے لگ جائے جو اس کی ذاتی چیزیں نہیں ہو سکتا پورے ہی نہیں ہوں گے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو روم کی وہ وہ تھی ملکہ اس نے بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی کو ادھر بھیجا تو بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ادھر اتنا اچھا کام ان کا اس نے بھیجا ہے ملکہ نے عیسائی بادشاہ اس کی بیوی نے تو انہوں نے کہا ایک اور شیشی منگاؤ ایک اور شیشی لائی گئی تو انہوں نے ادھر اس میں ڈال دیا اور فرمان لگے اس کو فروخت کر کے پیسے داخل کر دو اور پھر فرمان لگے یہ خالی شیشی تم بیوی لے لو اور اس میں جو تمہیں اچھا ادھر پسند آتا ہے نا اپنی جیب سے قریب کے اس تحفے میں واپس بھجوا دیں اور فرمانے لگے مگر میری بیوی نہ ہوتی تو تمہیں اتنا قیمتی عطر بھلا کیوں کوئی بھیجتا اس لیے یہ پیسے مسلمانوں کے تمہارے نہیں اتنے محتاط لوگ تھے تو نتیجہ یہ نکلا کہ عوام پر لگتا رہا رعایا پر لگتا رہا لوگوں پر لگتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحبہ مانگنے آئی ہیں کہ غلام دے تو آپ نے میرے پاس اگر غلام ہوتا تو میں اسے بیچ کر بیٹی یہ پیسہ جو آئے میں سارے میرے پاس یہ صفا میں ان پہ خرچ نہ کر دیتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ہی ایسی کی تھی تو اس مملکت ہے یا فرد ہے جو خرچ اس کے ذمہ واجب ہے شریعت کہتی ہے سب سے پہلے وہ کرے اس لیے فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتہ یہ کہتا ہے کہ احمد جو خرچ کرتا ہے اسے اور دے دے یعنی ان ضروریات میں خرچ کرتا ہے جو خرچ کرنا اس کے لیے ضروری دوسرا درجہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہے کہ آدمی اس میں تجمل آرائش رش اچھا پہننا اچھا کھانا اختیار کرتا ہے شریعت کہتی ہے ضرور کر کوئی عرض نہیں جو اللہ نے انعام تم پہ کیا ہے وہ تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے کوئی عرض نہیں ہے اچھے کپڑے پہنو اچھا کھانا کھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے رسول اللہ تعالیٰ تمہارے اس پہننے میں برکت دے اچھی طرح پہنو اور اچھی زندگی گزارو اور خدا تمہیں شہادت کی موت دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہی پوری ہوئی شہادت کی وفات بھی ان کی ہو گئی اور زندگی بھی اچھی گزری اور جو لباس پہنتے تھے سو اچھا پہنتے تھے عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں خارجیوں کے پاس اور رضی رضی اللہ اللہ کہا کہ عبداللہ تم جاؤ اور انہیں سمجھاؤ یہ میرے خلاف جو بغاوتیں ہیں یہ ٹھیک نہیں خارجی ہر دور میں رہے شدت پسند انتہا پسندی کا ذہن کہ کوئی آدمی زندگی میں مباحات کے قریب نہ جائے جائز چیزوں سے بھی فائدہ نہ اٹھائے کہیں کہیں اس انسان کو کوئی سہولت نہیں ملتی اور قتل سے کم بات نہیں جو آدمی مخالف ہے اس کو قتل جو آدمی رائے کا اختلاف کرتا ہے اس کو قتل دین کا جو ڈھانچہ اور تصور تھا اس کو وہ چاہتے تھے ہر آدمی پر نافذ کر دیں یہ خارجیت ہے یہ ذہنیت بہت سے لوگوں میں پائی جاتی اب بھی پائی جاتی اس کو بھی پائی جاتی تو اس نے بات رضی اللہ عنہ جب گئے تو ان کا لباس دیکھ کے خارجی حیران گئے اور یہ خارجی تھے کون یہ بالکل موٹے کپڑوں میں گزارا کرنے والے ہونے کے باوجود اپنے پہ خرچ نہ کرنا یہ بھی تو ایک مصیبت ہے نا کہ مانگنے کا یہ بھی تو ایک ڈھنگ ہے کہ اپنی کوٹیاں اپنی گاڑیاں رینٹ کار میں لگا دی لگا دی اور خود ایسا پھٹا پرانا لباس کے لوگ دیکھیں تو تخت آئے کہ جی یہ لو تم نے ہم سے پیسے لے لیا کرو یہ بھی ایک مانگنے کا ڈھنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں پہ سخت گرفت فرماتے تھے تو تو اللہ عنہ جب گئے ان کا لباس دیکھ کے خارجی پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ اتنے اچھے کپڑے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کے ہاں سے جو جبے بنتے تھے شام میں وہ پہنے ہوئے دیکھا ہے اچھے سے اچھا کپڑا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے دیکھا ہے تم کیسی بات کرتے ہو پھر ابن پاس رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا تو نوکر کہنے لگا کہ کھانا بڑا تعجب ہوا اسے جس کے گھر ٹھہرے اس کے نوکر نے کہا حضرت دن کو کھانا ان کا کہ تمہارے یہاں دن کو کھانا نہیں پکتا اس نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں کھایا ان کا کیوں انہوں نے اس نے پھر اپنے آقا سردار کے متعلق بتایا اس نے کہا پتہ نہیں بیس یا تیس سال بتائے اس نے کہا آج تک نہ دن کو کھانا اس کے لیے پکایا نہ رات کو بستر بچھایا رات بھر اللہ کے ضلع میں کھڑا رہتا ہے عبادت کرتا رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے بیس یا تیس سال سے یہی چیز ہے عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے بتانا کہ اس کے باوجود جہنم میں جائے گا خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت انہیں برا کہنا کوئی تھوڑی چیز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانا تھا خرچ کرتے تھے اپنے بیویوں کے لیے الگ الگ اونٹنیاں مقرر کرتی دس اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس ایسی تھی جن کا دودھ مشکیزوں میں بھر کے لاتے تھے شام یہ ساری زندگی میں آرام کی باتیں اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے سے ایک تو فرض اور واجب ہے اس کے بعد تجمل آرائش سہولت اپنی زندگی کی یہ ناجائز یہ کہاں سے ناجائز ہے اس کے بعد تیسرا درجہ آگے چل کے آتا ہے اس رات کا فضول خرچی کا اس کا شریعت منع کرتی ہے حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے سادیہ نام کی ایک اونٹی تھی اس کو رکھا ہوا تھا ایک اسی طرح نصیرہ نام کی اونٹی تھی وہ تھی پٹوا تھی بہت سی اونٹیاں تھی بنو اپیل جو تھے انہوں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات اونٹنیاں خریدی تھی اور بنو فقیر یہ پورا قبیلہ اربوں میں دودھ اور گوشت کے لیے جانور پالتے تھے بہت اچھے جانور پالتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے پاس ہر وقت سو بکریاں رہتی چروائے چلاتے تھے اور جب ایک سو ایک ہوتی تھی آپ فرماتے تھے ایک تو دبا کر دو میں اس کا گوشت اور, اور دودھ کا معاملہ تو ایسا زبردست تھا کہ سات اونٹیاں وہ تھی تین اونٹیاں صادق نے اگادا رضی اللہ عنہ نے خود خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں پیش کی صادق نے اگادا رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے ان لوگوں میں سے تھے جن کے یہاں رات کو ایسے ہی ہنستے کھیلتے اسی نبے آدمی کھانا کھا لیا کرتے تھے اسی نبے آدمی ایسے ہی لے جاتے تھے کیا ہو اور ان کے بیٹے چھت پہ چڑھ کے آواز دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کو گوشت چاہیے چربی چاہیے گھی چاہیے دودھ چاہیے ہمارے یہاں آ جائے بہت زیادہ ہو گیا تو مدینہ منورہ میں لوگ چلے جاتے تھے حتیٰ کہ تو وکر رضی عنہ کے ہاں انہوں نے جا کے عمر رضی عنہ کی شکایت کی حضرت وکر رضی عنہ دور حکومت تھا سعد رضی عنہ کے بیٹے گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت منع کریں عمر کو یہ مجھے بہت بری چیز سکھاتا ہے تو بکر رضی اللہ حیران ہوئے کہ کیا بری چیز سکھائی تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ تو ان کا حضرت میں اس سے کہتا ہوں کہ باپ کے بعد یہ ذرا سا ہاتھ تنگ کرو اتنا خرچ کرتے ہو کبھی مشکل وقت پیش آ جائے تو کیا کرو تو انہوں نے کہا حضرت کسی کی شکایت کرتا ہوں کہ بخل سکھاتے ہیں مجھے میں کیسے اس چیز کو چھوڑ سکتا ہوں جو باپ سے اور دادا سے چلی آ رہی ہے اتنا زیادہ اتنا اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دعوت پہ بلایا اور کہا اللہ کا رسول جی جاتا آپ کو نلی کھلاؤں اور اتنی نلی پکاؤں اتنی کہ چھکا دوں آج آپ کو اور آپ کے دوستوں کو کہ نلی بھی کوئی کھاتا ہے چھ سو اونٹ زبان کر پائے چھ سو اونٹ ان کا گوشت ان کی کھالیں یہ سب چیزیں اتنا خدا نے دیا ہوا تھا انہیں خرچ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دس اونپیاں رکھی ہوئی تھی اور ان کی شرائی ہوتی تھی باقاعدہ جاتے تھے لوگ واپس جاتے تھے شام کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہمان زیادہ ہو گئے تین اونٹیاں اور خرید کے دے دی اور آپ نے سنا یہ پکا اور فلاں فلاں جو ہے نا ان کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے بس یہ تین اونٹیوں کا دودھ انہی کے لیے رکھا کرو میں مجھے جب ضرورت پیش آئی میں دے ان کا ان کے ان کا جن صبح شام نہیں دیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایک ایک اہلیہ محترمہ رضی اللہ عنہ بنواتی ہیں کہ گوشت تھا اور پنیر تھا اور دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا آپ نے یہ گوشت کس جانور ہم نے کہا گو کا تو آپ نے سنا یہ گو ہمارے علاقے میں ہوتی نہیں اس لیے مجھے اس کے گوشت سے مناسبت نہیں اور پھر آپ نے پنیر کھا لیا اور دودھ پی لیا دودھ پیتے تھے بہت زیادہ دودھ آتا تھا مشکوں میں گھر کے دودھ لایا جاتا تھا مکھن پھر اس اس سے سے بنتا تھا مختلف چیزیں بنتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف بھی کرتے تھے اور بتاتے بھی تھے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا فوائد ہیں اور بیویوں کے لیے الگ اونٹیاں مہمانوں کے لیے الگ اونٹیاں رکھی ہوئی تھیں اپنے لیے الگ تھیں یہ سب چیزیں تھیں تو یہ زندگی کا ایک بہتر سے بہتر نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے انسان کو خرچ کرے لوگوں کے لیے خرچ کرے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خیبر کی فتح کے بعد زمینیں آ گئیں پھر یہ بھی تھا سارے سال کا خرچہ ایک ہی دن اپنی بیویوں کو دے دیتے پورا سال سے خرچ کرنا ہے وہ اللہ کی بندیاں شام تک سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا تھا تو دیتے تھے نہیں آتا تھا تو کہاں سے لانی وہ جو روایات ملتی ہیں نا کہ آپ کے گھرانے میں اتنی کمی تھی یہ چیز تھی یہ چیز تھی وہ ان دنوں کی باتیں ہیں جن دنوں کچھ نہیں ہوتا اور دودھ کا انتظار رات کو دودھ کا رکھنا مہمانوں کے لیے رکھنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ رات کو رکھ لیتے تھے اور آپ آتے تھے اور سلام کرتے تھے گھر والوں کو ہم میں سے کوئی جاگ رہا ہوتا تھا تو جواب دیتا تھا نہیں تو بس اتنی آواز ہوتی تھی اس کی نیند خراب نہ ہو اور میں نے بارہ دیکھا کہ آپ رات کو دیر سے تشریف لاتے تھے تو اپنے حصے کا دودھ پی لیتے تھے نماز پڑھتے اور سو جاتے تھے یہ سب چیزیں بتاتی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وہاں پر معیار کیا تھا زندگی کی سہولتیں کیا تھی یہ یہ ہند رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میرے دونوں ہاتھ جو تھے وہ خالی تھے تو میں نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ میں بیٹھ کروں تو مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیٹھ کرتے ہیں لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے تو آپ نے ان ہاتھوں کو دیکھا اور آپ نے فرمایا یہ تو ایسے ہاتھ ہیں جیسے کسی درندے کے ہاتھ ہوں فرمایا کیوں نہیں کیا کہ تم کنگن پہن لیتی یہ کیوں نہیں ہوا کہ تم اپنے ہاتھوں پہ مہندی لچا لیتی ایک اور صاحب کہتی ہیں میرے ہاتھ ایسے دیکھے تو آپ نے تمہیں کیا ہو گیا اپنے ہاتھوں پہ مہندی کیوں نہیں لگائی کوئی چیز پہنی کیوں نہیں یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کے ایک معیار کو بتاتی ہیں اور کسی پہ بہت تفصیل سے لکھتے ہیں اما بھی نحت ربھا دیتے اور اللہ جو تم پر انعام کرے خدا چاہتا ہے کہ اس کا اثر سواری کے لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سب سے بہترین گھوڑا منگواتے تھے سواری کرنے کے لیے گھوڑے پہ سواری ہوتی تھی گھوڑے دوڑائے جاتے تھے باقاعدہ گھوڑوں کی ریس ایک طرح کی لگتی تھی کون سا گھوڑا جیتا ہے اس پہ انعام دینا چاہیے ریس معنی میں نہیں کہ اللہ کوئی جوا لیکن یہ اسے انعام دینا چاہیے جس کے پاس سب سے اچھا ہے جس کے پاس سب سے اچھا جانور ہے اسی طرح بکریاں ہیں ان کو لایا جاتا تھا ان کا گوشت استعمال کیا جاتا بہت چیزیں ہیں تو یہ سارے وہ اخراجات ہیں جو انسان اپنی اولاد پہ اپنے خاندان پہ اپنی جان پہ کرتا ہے اسی کے برعکس آپ ساری چیزیں آ گئی اس کو دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رب جو روک کے رکھے اپنے مال کو اس کے مال کو تباہ کر دے مطلب یہ کہ کہاں سے روک کے رکھے وہ روک کے رکھتا ہے مال کو ضروریات زندگی سے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا کہ اللہ کے سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو پھر میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی لکما زیادہ لے لے کہ اس کا بیٹا زیادہ نہ کھا سکے فرمایا تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کھانا کھائے اور تم ایسے زیادہ کھانا کھا لو کہ کہیں وہ لکما زیادہ نہ لے لے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ فرمایا شد سب سے بڑا گنا اللہ کے رسول پھر آپ نے فرمایا پھر اپنی ہمسائی کے ساتھ برے آپ نے فرمایا یہ کہ اس سے ڈرے کہ میرا بچہ میرے ساتھ زیادہ نہ کھا جائے ظاہر ہے کہ بخل ہے اب اس بخل کو دور کرنا ہے نکالنا ہے اسی لیے قرآن کریم نے بخل کی مذمت کی ہے بہت زیادہ یہ وکیل آدمی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس بخل سے منع کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے بچے کو بخیل عورت کا دودھ نہ پلانا مگر نہ اس میں بھی وہ بیماری آ جائے گی جو اس کی ماں میں تھی یعنی وہ جیسے بکیل تھی ویسی اس میں بھی آ جائے گی یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بخل جب طبیعت میں آئے گا تو ہر چیز میں پھر بک لائے گا پھر جو ضروریات زندگی ہیں انہیں بھی کاٹے گا تاکہ ضروریات بھی کم ہو جائیں یہ غلط بات ہے اسی لیے فرشتوں کی بد دعا اور تیسری آخری حدیث انہوں نے نقل کی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ آخری تو یہ آ گئی چھٹی جو اب ہے کہ دو فرشتے نازل ہوئے اس سے پہلے پانچویں حدیث جو انہوں نے بیان کی اس پہ سلسلہ انہوں نے اس کے بعد چھٹی اس حدیث پہ ختم کر دیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ الرجل آدمی کی وہ نماز پھر جماعت جو جماعت سے پڑھتا ہے وہ اس کے گھر کی نماز یا اپنے بازار میں جو نماز پڑھتا ہے کم و شرین اوافن پچیس گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے جو مسجد میں جماعت سے پڑھے وزالک اور وہ اس طرح ہے کہ فاحسن الوضو جب اس ساتھی نے نماز کے لیے وضو کیا اور بہت اچھا وضو کیا ثم الى المسجد پھر وہ مسجد کے لیے چلا لا الا الصلاه اور اس کا گھر سے نکلنے میں اور کوئی مقصد نہیں تھا سوائے وہ ہی کی ادائیگی کے لیے مسجد جا رہا تھا تو جب وہ ایک قدم بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک قدم کے بعد اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اپنے قرب کا اور ایک ایک گناہ اس کا اس کے سے جھڑ جاتا ہے اتر جاتا ہے فضا صلاح اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں ماں دام کی مسلح جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ پر رہتا ہے یعنی مسجد میں اور فرشتے کہتے ہیں اللہ مسلح آ رہے اللہ اپنے اس بندے پر رحمت نہ اللہ اپنے اس بندے کو بر کر دے اللہ مرحم اللہ اس بندے پر رحمت پڑنا ولازاحدی سلادین اور تم میں جو شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز ہی میں رہتا ہے اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر جتنی دیر بھی وہ مسجد میں رہتا ہے وہ نماز ہی اس کی شمار ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر اللہ تو اللہ اس شخص کو توفیق دے کہ یہ تیری طرف رجوع کرے جب تک کہ وہ آدمی کوئی تکلیف والی بات نہ کرے معلوم صفی جب تک کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے تکلیف پہنچے یہ تیسری چھٹی اور پانچویں اور حقیقت میں اب چھٹی ہو گئی کیونکہ ہم نے چھٹی حدیث کو پہلے لے لیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ اس سے بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس کائنات میں انسانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اس کا طریقہ کچھ اور ہے فرشتے کیسے دعا مانگتے ہیں اس طرح کی دعا مانگتے ہیں کہ ایک آدمی جتنی دیر تک مسجد میں رہتا ہے یہ اس کا مسجد میں رہنا اس کی نیکی ایک دوسری یہ کہ کوئی آدمی مسجد میں نہیں رہتا آفس میں ہے کہیں اور ہے گھر پہ چلا گیا لیکن اس کا دل اٹکا رہتا ہے نماز میں کبھی نماز پڑھنی ہے سردیوں میں تو یہ خاص طور سے ہوتا ہے کہ آدمی اثر پڑتا ہے تو پھر انتظار نہیں رہتا ہے کہ اب مغرب پڑنی ہے بلکہ ظہر پڑتا ہے اثر مغرب یہ تین اور چاروں نمازیں کبھی کبھی اتنی اوپر نیچے گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا فرق پڑتا ہے تو آدمی کا ذہن لگا رہتا ہے کہ اب نماز پڑھ لوں آٹھ بجے فارغ ہوں گا پھر دس گیارہ بجے تک تین گھنٹے یہ کام آرام سے ذرا کرنا ہے تو دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ فرمایا جو نماز میں لگا رہے نماز کی طرف اس کے ذہن لگا رہے ابھی نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ایک جگہ یہ فرما دیا کہ جب تک وہ مسجد میں رہے ایک جگہ فرما دیا کہ نماز میں رہے تو جو نماز والی بات کی اس میں مزید نا کہ اب وہ جا رہا ہے سفر میں لیکن پتا ہے کہ مارکیٹ جا رہا ہوں مجھے ایک گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا ہے کیونکہ پھر مسجد میں جماعت ہو جائے گی تو اب وہ نماز ہی میں اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جب گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے تو اسے چاہیے کہ اپنی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈال اور آپ نے فرمایا سے معلوم نہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کا مطلب کیا ہے مطلب جیسے بچے کرتے ہیں بے فکری ہو نا جب کئی مرتبہ آدمی بے فکری میں بیٹھا ہوتا ہے اور آرام ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے تو انگلیوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے تو بچے بھی ایسے کرتے ہیں تو کہنے کا وہ محاورہ ہے محاورے کا مطلب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب گھر سے نکلا ہے اپنے رب ہی کے سامنے یعنی اللہ کی رحمت اب اس کی طرف متوجہ ہے تو اسے چاہیے کہ راستہ چلتے ہوئے بھی کسی فضول اور بیکار کام میں مبتلا انگلیاں میں انگلیاں ڈالنے کا مطلب یہ کسی فضول بیکار کام میں نہ لگے اسے پتا ہونا چاہیے کہ اب اللہ کے رشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کرتی ہے اب اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہیں اسی لیے بہت سے لوگ دعا کے مواقع ترک کر دیتے ہیں مثلا حدیث میں آیا ہے کہ آزان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے دعا قبول ہوتی ہے آزان بھی مسجد میں آدمی آتا ہے سنتیں پڑھ لی اب اس کے بعد دو منٹ ہیں تین منٹ ہیں دس منٹ ہیں بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں کوئی کام نہیں یہ سب سے بڑا کام اس وقت کا یہ ہے کہ دعا مانگتا رہے دل ہی دل میں اللہ وہ وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہہ دیں گے اب فرشتے اللہ تعالیٰ اپنے دل کے حالات کی خبر دے دیتا ہے یہ میرا بندہ یہ مانگ رہا ہے اب اس انسان نے جب دعا مانگی دل میں اس نے آمین کہہ دی کہیں کبھی کبھی آپ دیکھیں گے بیت اللہ میں نا بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں جب آزان کے بعد اقامت تھوڑا سا ہی وقفہ ہوتا ہے تو آپ کبھی کبھی دیکھیں غور سے تو حرم شریف میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اسی حدیث پہ اصل میں عمل ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب آزان ہو جائے تو اقامت اور آزان کے درمیان یہ جو وقفہ ہے نا اس میں خدا کی ہاں دعا قبول ہوتی ہے اسی لیے منع کیا گیا اب آزان ہو گئی آزان کے بعد جمعے کا خطبہ ہو گیا بالکل اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس خطبے کے بعد جو امام نماز پڑھاتا ہے تو امام کو اور مقتدی ہر ایک کو منع کیا گیا کہ امام کے ممبر پہ آنے سے لے کے یہ جو امام نے نماز پڑھانی ہے نماز کے سلام تک درمیان میں کوئی کام دنیا کا نہ کرو فرشتے اس وقت حاضر ہوتے امام اترا ممبر سے اب نماز پڑھانی ہے تو اب وہ فون دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس کی کال آئی ہے ابھی اس کا جواب دے دوں غلط بات ہے اور یہ صحیح ہو اس طرح ہو سکتا ہے مثلاً ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو بتایا کہ میں نے وہ کہا تھا مریض کی زندگی موت کی حالت ہے دس منٹ بعد مجھے میسج کرنا تو ڈاکٹر اس میسج کو پڑھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں اس لیے کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مریض کی عیادت کو چاہے ایمرجنسی میں اور وہ جمعہ چھوڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں تو زہر پڑے مریض کی عیادت یا مریض جب ایمرجنسی کے کیس میں ہو تو جمعے سے زیادہ اہمیت انسانی جان کی ہے کہا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے جمعے کو اور نماز پڑھے بہت سے کیسز ایسے آ جاتے ہیں تو منع کیا کہ امام ممبر پہ آ گیا ممبر سے اترا ہے درمیان میں دس سیکنڈ ہے پندرہ سیکنڈ ہے لاؤڈ اسپیکر ٹھیک ہو رہا ہے جا رہی ہے اس پندرہ بیس سیکنڈ میں کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا بس نماز پڑھنی ہے اس لیے کہ فرشتے اللہ پہ آ جاتے ہیں اور وہ دعا پہ آمین کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی فرماتے ہیں کہ جو مسجد گھر سے نکلتا ہے بس اس کا اس کے سامنے مسجد یعنی نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اس حدیث میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں شاء اللہ آئندہ آئندہ آئندہ سے آئندہ یعنی آئندہ تو ہفتہ آئے گا نو نو دس کو اتوار آئے گی پھر سترہ بار اتوار کو ان شاء اللہ